ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں دس دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتکاف کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوالیس